آگے میں نے ایک ایگزامپل رکھے ہوئے جو نارمل سیکوینس ہے نا وہ یہ ہوتی ہے سما وسر یعنی پہلے کانوں کی بات ہوتی ہے پھر آنکھوں کی بات ہوتی ہے یہ نارمل سیکوینس ہے اگر دیکھا جائے تو ایک تو ریزن یہ ہوتا ہے اس کا نارمل سیکوینس کا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے تو پہلے اس کے کان ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں پہلے کان بنتے ہیں اس کے بعد آنکھیں بننا شروع ہوتی ہیں اس لیے یہ جو سیکوینس ہے وہ نارمل سیکوینس ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو سنایا جائے دیکھنے کا اثر کم ہوتا ہے سننے کا اثر زیادہ ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو دعویٰ کرتے تو سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اثر کرتا ہے کیونکہ ہدایت سنائی گئی ہے قرآن جو ہے وہ سنایا گیا ہے جو سنتا ہے وہ ہی بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے سننے والا سمجھ سکتا ہے کبھی بھی کوئی ایسا عالم نہیں گزرا ہے جو بہرا ہو کیونکہ بہرے کو وہ سنا نہیں سکتے ہم بات ہاں بہت سارے اندھے تھے علماء بڑے بڑے علماء اندھے تھے کیونکہ وہ سنتے تھے تو مین کیا چیز ہے ہدایت کے لیے سننا اور نبیوں کو بھی دیکھنے سے ہدایت نہیں ملی تھی بلکہ سن کے ہدایت ملی تھی ان کو سنایا گیا تھا ہدایت کا تعلق سننے سے تو یہ نارمل ترتیب بنتی ہے پہلے کان ہونا چاہیے اور پھر آنکھیں یہ جہاں بھی ہو نارمل ترتیب ہے لیکن جہاں بھی کہیں ایسی ترتیب آپ کو نظر آئے پہلے آنکھوں کا ذکر بسر اور بعد میں سم کا بھی ذکر سما کان کا ذکر تو یہ ترتیب تو الٹی ہو گئی اب تو لوگ کوشچن کریں گے کہ دیکھو آپ نے تو ایسا پڑھایا تھا یہ دیکھیں کیا ترتیب ہو گئی یہاں پر تو یہ بھی ترتیب یہ بھی معجزہ ہے دو جگہ دیکھیں سوریہ سجدہ آیا نمبر ٹویلو میں آتا ہے اترا عزل مجرمون نہ رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا وسمعنا فرجعنا نعم صالحا انا موقنون کاش کے آپ دیکھتے کہ گنہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے شرمندہ ہو کر کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا دیکھ لیا اور سن بھی لیا دیکھ لیا اور سن لیا اب تو ہمیں واپس لوٹا دے ہم نیک اعمال کریں گے ہم یقین کرنے والے ہیں اب یہاں پر کس کی کی بات جا رہی گنہگار گار لوگوں کی بات گار لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے ہم نے تو دیکھ لیا دیکھ لیا اللہ ہو گیا ہو گیا دیکھ کے ہو گیا کیوں کیونکہ دنیا میں کیا مطالبہ کرتے تھے آپ جا کے دیکھیں قرآن میں نبیوں سے کیا کہتے تھے جب نبی سناتے تھے ان کو ہدایت کی بات سناتے تھے تو کہتے تھے ہمیں معجزہ دکھا جب معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے معجزے کے مطالبات دیکھنے کے مطالبات کر رہے تھے دنیا میں تو دیکھنا چاہتے تھے سننا نہیں چاہتے تھے لیکن قیامت کے دن دیکھ لیں گے نا جہنم کو تب کیا ہوگا تب کہیں گے اوکے اوکے ہم نے دیکھ لیا دیکھ لیا جو ہم بولتے تھے نا دنیا میں معجزہ دکھاؤ اب یہ معجزہ دیکھ لیا اور سن سن بھی لیا کیا کہا جا رہا دیکھنے ہم ہم نے دیکھ لی اب رہے ہیں لیکن دنیا میں دکھاؤ دکھاؤ یہ معجزہ دکھاؤ مسا علیہ السلام سے بھی اے مسا یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ فرون جو کہتا تھا ہاں دوسرے بھی نبیوں سے یہی بات دکھاؤ ہمیں دکھاؤ آپ سے اسلم سے بھی کیا کہا جاتا تھا دکھانے کے بعد لیکن آپ کہیں گے نہیں نہیں بہت بات کی ہے دکھانے کی بہت بات کی ہے دنیا میں اب نہیں دیکھنا ہے بس ہو گیا اب ہم سمجھ گئے کہ کیا چیزیں یہ کیونکہ ایک بار اگر دنیا میں دکھایا جائے نا معجزہ یعنی عذاب تو پھر اس کی تو قیامت شروع ہو گئی پھر سورہ کہاف میں بھی یہ دیکھے ترتیب نارمل ترتیب سے الگ ترتیب نظر آ رہی ہے کیا کہا اللہ نے قل اللہ عالم بما لبسو له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حکمه احدا آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں جتنا عرصہ وہ رہیں یعنی کہف والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کتنے دن وہ رہیں اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب کیا ہی خوب ہے وہ اس کو دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکموں میں کسی کو بھی اب یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے سیکوینس چینج کی اب سر بھی پہلے دیکھنے کی بات اور بعد میں سننے کی بات تو یہ کیا مسئلہ ہے اب کہف میں کہف والوں کی بات ہو رہی ہے نا کہف میں آپ دیکھیں جو گار والے تھے اصل معجزہ یہ تھا کہ وہ غائب ہو گئے تھے انہیں نظروں سے غائب ہو گئے تھے پتا نہیں تھا لوگوں کو کہ وہ کہاں گئے ہیں کسی کو بھی پتا نہیں تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے تو یہ کس سے تعلق ہے دیکھنے سے تعلق ہے اور لوگ آپس میں کیا بات کر رہے تھے کہ وہ کتنے تھے ہاں کتنے تھے سات تھے یا آٹھ تھے کتنے تھے اس وقت بھی بات کر رہے تھے اور آج بھی لوگ کیا بات کرتے کہ کتنے تھے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں سوال کس سے تھا دیکھنے سے متعلق تھا سننے سے متعلق نہیں تھا کسی نے یہ سوال نہیں کیا پہلے بھی اور آج بھی نہیں کوئی سوال کرتا کہ وہ جو گار والے تھے انہوں نے کیا بات کہی تھی کیا ایسی بات کہی تھی جو ہمیں سنائے آپ کوئی تو بات کی ہوگی کسی نے بھی بات کے بارے میں نے یعنی سننے کے بارے میں تو کوئی چیز نہیں پوچھی اور آج بھی دیکھے ہر کوئی کس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوتا کتنے تھے پھر کرسچن لوگ بھی کتنے تھے وہ بتا دیں گے وہ بولتے ساتھ تھے اور ہمیں کیا کہا گیا اس پہ ڈسکس نہ کرو اس قصے میں ان کے دیکھنے پر فوکس ہٹا کر اور جو بات سننے کی تھی اس پر زور دیا گیا کہ اس وقت کے لوگ بھی دیکھے کس ٹاپک پہ بات کر رہے دیکھنے کے بارے میں کہ شاید سات تھے یا آٹھ تھے اور پھر آج ہمارے مفسرین کچھ وہ بھی بات کرتے ہیں وہ واو جو آیا ہوا ہے نا نا اس کی وجہ سے لگتا ہے ہے کہ ساتھ ہی ہوں گے اور یہ واو جو وہ ہمارے لیے امتحان یاد رکھیں اللہ نے کہا نا ڈسکس نہیں کرو کیوں کر رہے ہو تفسیر میں بھی ڈسکس نہ کرو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی آزمائش ہے یاد رکھے یہ واو ورڈ ہے نا لیٹر یہ بھی بڑی آزمائش ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس کے بارے میں ڈسکس نہ کرو کیوں پوچھ رہے ہو سات تھے کہ آٹھ تھے کیا اس سے مطلب کیوں تمہیں چاہیے اس سے کچھ ہدایت ملنے والی ہے اگر وہ سات بھی ہو یا آٹھ بھی ہو کیوں بات کر رہے تو ہمارا جو قرآن ہے وہ یہ چیزیں ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہے چیز لینے کی وہ لو فالتو باتوں میں مت پڑھو یہ کاؤنٹنگ سے کچھ نہیں ہونے والا تمہیں کوئی ہدایت نہیں ملنے والی تو یہ واو ورڈ بھی امتحان ہے ہمارے لیے آزمائش ہے تو بہرحال بات مین کون سی تھی دیکھنے کی کتنے تھے سننے کی بات نہیں تھی کہ کیا کہا انہوں نے تو اس لیے اس سورا میں آپ دیکھیں گے آپ صرف پہلے آیا ہوا دیکھنے کی بات اور بعد میں سننے کی بات ورنہ جو نارمل ترتیب ہے وہ پہلے سننے کی بات ہوتی ہے یعنی کان کی بات ہوتی ہے اور بعد میں دیکھنے کی یعنی آنکھوں کی بات ہوتی ہے تو یہ بھی بڑا معجزہ ہے کہ اس میں بھی آپ سیکوینس دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا سیکوینس ہے جو کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا سبحان اللہ